حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ اور قریش کے دو آدمیوں یعنی سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لشکر سے الگ کر کے تنہا کر دیے گئے جب انہوں نے آپ کو گھیر لیا تو آپ نے فرمایا ان کو ہم سے کون ہٹائے گا اس کے لیے جنت ہے یا فرمایا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا تو انصار میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس وقت تک لڑتا رہا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا انہوں نے پھر سے آپ گھیر لیا آپ نے فرمایا انہیں کون ہم سے دور ہٹائے گا اس کے لیے جنت ہے یا فرمایا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا پھر انصار میں سے ایک شخص آگے بڑھا وہ لڑا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا حتیٰ کہ وہ ساتوں انصاری شہید ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریشی ساتھیوں سے فرمایا ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اکتالیس